کافرین کا طبقہ ہے جو اپنے کفر پر خوش ہے اور انہیں توفیق ایمان نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ہمیشہ کی جہنم ہے یہ دو طبقوں کا بہت مختصر تذکرہ ہے اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کا تذکرہ ہے یہ طبقہ منافقین کا طبقہ ہے مدینہ منورہ میں منافقین دو طرح کے تھے ایک طبقہ وہ تھا کہ جو زبان پر کلمے کا ورد رکھتا تھا لیکن دل میں کھلم کھلا حضور کی مخالفت اور دین کی مخالفت یعنی ان کے دل میں دین ذرا بھی آیا نہیں یہ منافقین کا ایک طبقہ ہے جس کی مثال دی ہے اللہ نے کہ ان کے پاس قرآن کی شکل میں اجالا آیا ان کے پاس ایمان کی شکل میں نور آیا ان کے پاس ایک ہدایت دینے والا اور ہدایت کی تلقین کرنے والا رسول آیا لیکن انہوں نے یہ تمام روشنیوں سے اپنے کان آنکھ دل دماغ بند کر لیے قرآن نے ان کو کہا سم بک من اوم فہم لا یو دیکھتے تھے مشرق منافقین آنکھیں سلامت تھی اور کان بھی سلامت تھے زبان بھی سلامت تھی تو پھر ان کو آندے بہرے گونگے کیوں کہا اس بنا پر کہا کہ انہوں نے حق کے سننے سے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور جانتے ہوئے بھی حق بات کے بولنے سے زبان کو بند کر لیا اور ہدایت کی روشنی سامنے ہونے کے باوجود آنکھوں کو بند کر لیا یہ تیسرے طبقے کا اللہ تعالی نے زیادہ تذکرہ کیا کیونکہ یہ خطرناک دشمن ہیں ایک آدمی ہم سے آ کر کہہ دے کہ مجھے تمہارے ساتھ بنتی نہیں ہے میری تمہارے ساتھ نہیں پٹے گی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دشمن ہے اور اس کے ساتھ دشمنوں والا رویہ بھی رکھا جائے گا لیکن جو اوپر سے دوستی کا اظہار کرے اور پیچھے سے خنجر لے کر وار کرے خطرناک ہے تو ایسے لوگوں سے زیادہ چوکن نہ رہنا پڑے گا ایسے لوگوں سے زیادہ جاگروت رہنا پڑے گا کہ وہ کسی موقع پر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں اور دین کو نقصان نہ پہنچا سکے آج جو آیتیں ہم نے شروع کی ہیں اس میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ کیا ہے منافقین کا دوسرا طبقہ ذرا نرم تھا جب ہدایت کے اجالے آئے سرکار تشریف لائے مدینے میں قرآن کریم کی روشنی پھیلی انہوں نے دیکھا تو یہ قریب ہو گئے اور اتنا قریب ہو گئے کہ دین قبول کر لیتے لیکن پھر اچانک خواہشات نے ان کو پکڑ لیا کہ احکام پر عمل کرنا مشکل ہے منمانی زندگی نہیں گزار سکیں گے اس بنا پر بفر گئے اور دوبارہ پلٹ کر منافق بن گئے یہ دو مثالوں پر اللہ تعالی نے اس رکو کو ختم فرمایا ہے اب ارشاد ربانی سنیے اللہ فرماتے ہیں مدینے میں بعض لوگ ہیں جو اے ایمان والو تم سے ملتے ہیں اور جب تم ان سے پوچھتے ہو کہ تم ہمارے بھائی ہو نا ایمان والے ہو تو وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ ان کی زبانیں بول رہی ہیں کون کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی زبانیں بول رہی ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں کھوٹ ہے فی قلوبہم مرد ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ اپنی اس کھوٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کی اس کھوٹ کے اندر اضافہ کر دیا اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کا مرض بڑھایا تو ہم کیا کریں کہو انہوں نے خود اپنے مرض کو ختم کرنے کی دوا نہیں کی تو اللہ نے دیکھا کہ یہ تو بیمار رہنا شفایاب ہونے سے زیادہ پسند کر رہے ہیں لہذا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہدایت تقریروں سے نہیں آتی ہدایت محنتوں سے آتی ہے خود قربانیاں دینے سے آتی ہے تو انہوں نے تو کسی قسم کی قربانی دینا منظور ہی نہیں کیا تو ان کو ان کے حال پر جب چھوڑ دیا تو بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو بیماری بڑھتی جائے گی اس کو فرمایا فضاد اللہ ہو مردا اور اس طبقے کا عذاب جو اللہ تعالی کے یہاں ہوگا یہ بڑا دردناک ہوگا علیم ان علم دینے والا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پین فل پنشمنٹ پنشمنٹ تو پین فل ہوتا ہی ہے لیکن علیم کہہ کر یوں کہا کہ ان کو معمولی درجے کا عذاب نہیں دیں گے بڑا شدید عذاب ان کو دیا جائے گا کیوں دیا جائے گا فرماتے ہیں اس بنا پر کہ ہدایت ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا ان کی کتاب تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا لکھا تھا اس کا انکار کر دیا ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب نبی آئیں تم ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا انہوں نے اپنی کتاب کو بھی ٹھکرایا اور سرکار کی کتاب کو بھی ٹھکرایا اور آپ کی دعوت کو بھی ٹھکرایا اس لیے ان کا عذاب دردناک رہے گا آگے اللہ فرماتے ہیں اب یہ مسلسل بیان ہے اسی ایک طبقے کا تفصیلی بیان پوری طرح سے انٹروڈکشن ان کا دے دینا چاہتے ہیں تاکہ انصار اور مہاجرین چوکن نہ رہیں ان کی سازشوں کے گھیرے میں نہ آ جائیں اور دھوکہ نہ کھا جائیں اس لیے اللہ تعالی اپنے سچے بندوں کو متنبع کر رہے ہیں ان کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ موجودہ دور میں اعتقادی منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے لیکن عملی منافق بہت ہیں عملی نفاق بہت ہے اس کو کچھ کہنا اس کو کچھ کہنا ادھر کچھ کہنا ادھر کچھ کہنا یہ عملی نفاق کا زمانہ ہے اعتقاد دل میں ہوتا ہے دل میں کسی کے کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے اس لیے ہم کسی کے اوپر نفاق اعتقادی کا الزام نہیں لگا سکتے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی تقزیب جو انہوں نے نبی کی تقزیب کی حالانکہ ان کو تصدیق کرنی چاہیے تھی ان کے پاس دلائل تھے ان کے پاس تورات تھی تورات میں لکھا ہوا تھا لیکن یہ تمام چیزوں کو انہوں نے ایسا نظر انداز کیا اور کھلم کھلا میرے سرکار کی تکزیب کی ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایک تہذیب کی سزا بھی اتنی خطرناک اور سخت ان کو دی جائے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب ایمان والے دعوت دیتے ہیں نبی ان سے کہتے ہیں کہ کیوں ایسی دو رخا پالیسی اختیار کر کے فتنے پھیلا رہے ہو ایمان دنیا میں امن کا دائی ہے کفر فساد کا دائی ہے تو ان کو روکا جا رہا ہے کہ باہر جو فساد تم مچا رہے ہو آج اگر تم ایمان قبول کرو تو سب بھائی بھائی ہو جاؤ گے یہ فساد ختم ہو جائے گا امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی تو کیا جواب دیا انہوں نے انہوں نے یوں کہا انما نحن مسلحون ہم لوگ کہاں فساد مچاتے ہیں ہم تو دنیا میں جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں پورے مدینے میں امن و امان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں ہم نے کیا فساد مچایا ہے آج دنیا کا حال ایسا ہی ہے جتنا بڑا مفسد ہے اتنا بڑا اس کا دعویٰ ہے کہ میں امن والا ہوں حالانکہ وہ سب سے زیادہ فساد مچا رہا ہے لیکن اسے اپنا فساد نظر نہیں آتا اور وہ اپنے آپ کو مسلح سمجھتا ہے میں سب سے بڑا اصلاح کرنے والا ہوں میں نے کیا فساد مچایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اگرچہ یہ لوگ یوں کہیں کہ یہ فساد نہیں مچاتے لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ فساد مچا رہے ہیں ایمان قبول نہ کر کے ایمان والوں کو صحابہ کو سرکار کو دھوکہ دے کر یہ خود فساد مچا رہے ہیں جو دیوانہ ہوتا ہے نا سب کو بے وقوف سمجھتا ہے حالانکہ وہ ہوتا ہے دیوانہ لیکن وہ جب آپس میں گفتگو دو دیوانے کرتے ہیں تو پوری دنیا کو دیوانہ کہتے ہیں اور خود کو مند کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو ایک مرتبہ پاگل خانہ چیک کرنے گئے تھے تو دو دیوانے اور دو پاگل دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے استقبال کیا صدر بتوں کا اور یوں کہا کہ بہت اچھا کیا آپ کا تیسرا نمبر ہے ہم دو تو تھے ہی آپ تیسرے آئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فساد کرتا ہے اسے اپنا فساد نظر نہیں آتا اس کو دنیا جو ہے فساد والی نظر آتی ہے آج دنیا کے وہ ملک جو پوری دنیا پر بمباری کرتے ہیں اور اپنی حکومت کا سکہ بٹھانے کے لیے ظلم و ستم کی چکیاں پیس رہے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم کو امن چاہیے ہم کو دہشت گردی نہیں چاہیے حالانکہ وہ خود دہشت گردی میں مبتلا ہیں اور خود دہشت گردی کر رہے ہیں بالکل وہی بات منافقین نے کہی جب ان کو کہا فساد مت مچاؤ تو یوں کہا ہم فساد نہیں مچاتے ہم تو امن و امان کی بات کرتے ہیں ہم نے کیا جھگڑا کیا تمہارے ساتھ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بہت بڑے مفسد ہیں لیکن یہ مانیں گے نہیں اور کسی کے اندر شعور پیدا ہو جائے نا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو معافی مانگے گا اپنی غلطی کا اقرار کرے گا لیکن جو غلط ہو اور اپنے آپ کو صحیح سمجھے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہیں کرے گا وہ اپنی اصلاح کرے گا ہی نہیں وہ کہے گا میں غلط کام کر ہی نہیں رہا ہوں تو میں کہے کے لیے بھئی ایک چور کو احساس نہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو چوری سے توبہ کرے گا ایک شراب پینے والا جب یوں سمجھتا ہے کہ میں تو غم دور کرنے کے لیے جام پی رہا ہوں تو جب وہ پینے کوئی غلط نہیں سمجھتا تو اس پر توبہ کرے گا تو شعور پیدا ہو جائے آدمی میں احساس پیدا ہو جائے اپنی خطا کا اور اپنی لغزش کا اور اپنے گناہ کا تو بہت بڑی بات ہے اس لیے اقبال مرحوم کیا کہتے تھے وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے شعور ختم ہو جائے منافقین میں سے شعور ختم ہو گیا تھا کتنا گندا کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں نفق سرنگ کو کہتے ہیں نفق اور سرنگ کے اندر دو راستے ہوتے ہیں ایک داخلہ اور ایک خروج ایک ایگزٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنس ہوتا ہے جنگل کے اندر ایک چوہا ہوتا ہے وہ چوہا جب اپنا جنگل میں گھر بناتا ہے زمین میں تو اس کے دو دروازے رکھتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے مارنے والا وہی دروازے پہ کھڑا رہتا ہے کہ یہاں سے نکلے گا تو ماروں گا لیکن اس نے وہ دوسرا دروازہ بنایا ہوتا ہے تو یہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے اور وہ دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے فرماتے ہیں منافق بھی ایسے دو رخے ہیں کیا کرتے ہیں ویزا لق الزین منو کالو آمنا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ویزا خلو الا شیاتی نہیں اور چونکہ وہ غلط لوگ ہیں اس بنا پر ان کو شیاطین کے ساتھ تعبیر کیا دھوکے باز چیٹر کے ساتھ تعبیر کیا ویزا خلو الا شیاتی جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا ہم لوگ وہاں جائیں اور تم دیکھو کہ بہت مٹھی مٹھی بات کر رہے ہیں اور بہت ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں تو تم دھوکہ مت کھانا ہمارے بارے میں ذرا بھی غلط بات مت سوچنا ہم تمہارے ہیں اور تمہارے رہیں گے یہ تو ان لوگوں کو ایسا بات سمجھا کر ہم لوگ اپنے فائدے نکالتے ہیں کیا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ ہے کیوں سرکار مدینے کے حاکم ہیں اور محکوم جتنے ہیں ان کو حاکم کی مان کر چلنا پڑے گا تو حاکم ان کو نوازے گا اور اگر بغاوت پر آئیں گے تو حاکم اٹھا کر باہر پھینک دے گا تو کہا ہم لوگ یہ مل جل کر ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو مدینے میں رہنا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا مخالفت کی سرکار کی دعوت کی نتیجہ یہ ہے کہ شہر سے نکال دیے جائیں گے یوں بھی نکال دیے گئے مدینے سے باہر یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر سورہ حشر میں اس کا تذکرہ ہے پوری سورہ حشر ہے جس میں بنو نذیر کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنو نذیر بھی رکھا ہے دوسرا ایک قبیلہ تھا مدینے کے اطراف میں یہودیوں کا اس کا نام تھا بنو کا تیسرا طبقہ تھا اس کا نام تھا بنو قریضہ ایک ایک کر کے غداریاں کھلتی گئی اور حضور نے ایک ایک کر کے سب کو مدینے سے باہر کر دیا اور اخیر میں اعلان فرمایا جب یہود کا سب سے بڑا قلعہ خیبر کے اندر فتح ہوا کیونکہ جتنے یہ بھگیڑو تین قبیلے کے تھے وہ خیبر میں جا کے جمع ہوئے تھے سرکار نے خیبر پر حملہ کیا جہاں حضرت علی نے اکیلے ہاتھ سے دروازہ کھولا تھا وہ خیبر کا دروازہ جب خیبر فتح ہوا وہ تمام قابو میں آ گئے حضور کے سرنڈر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک چاہوں گا تم کو میری میں رکھوں گا لیکن جس دن چاہوں گا تم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور ایک دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دور میں جتنے یہود رہ رہے تھے تمام کو حجاز سے باہر کر دیا اور فرمایا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اخرج الہود امین جزیرت العرب جزیر عرب سے یہودیوں کے ناپاک وجود کو ختم کیا جائے چنانچہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے یوں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ یعنی سچا ایمان لاؤ یعنی دل بھی جو کہہ رہا ہے زبان وہ کہہ رہی ہو زبان اور دل دونوں ایک ہی کلمے کے ترجمان ہو دل کچھ کہے زبان کچھ کہے یہ کافی نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ منافق کا کام ہے دو پن اختیار کرنا تو یوں کہا کہ سچے دل سے ایمان لانے کی دعوت دی سرکار نے اور صحابہ کرام سے ان کی دوستی تھی تعلقات تھے تو ان سے بھی کہا کہ بھائی سچے دل سے ایمان قبول کرو یہ گنگا میں پہنچے تو گنگا رام اور جمنا میں پہنچے تو جمنا داس یہ نہیں چلے گا کہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام یہ نہیں چاہیے ایک ہی لائن کے اوپر آ جاؤ اور سچا کلمہ پڑھو اور ایمان لاؤ پکا اور دل سے یقین کرو ایمان کس کا نام ہے دل سے پکا یقین اللہ کی ذات پر صفات پر اللہ کے احکام پر لانا اور رکھنا اس کا نام ایمان ہے تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لا دل سے مان لو کلمہ توحید کو کیا جواب دیا انہوں نے کس کی طرح مانے ہمارا ایمان کس کے جیسا ہونا چاہیے اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں تمہارے سامنے مثالیں ہیں نا صحابہ کرام کا کیسا ایمان ہے یہ کیسے مر مٹنے کے لیے تیار ہے کیسے مکے سے اپنی جائیدادیں ایسٹیٹ بچے چھوڑ کر آئے بیویاں چھوڑ کر آئے کئی کئی بیویاں تھیں ان کی سب کو پٹک دیا آ گئے اور جو ایمان والی بیوی تھی اس کو ساتھ لے کے آئے اور جو بے ایمان تھی ان کو وہیں چھوڑ دیا بیوی کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے آدمی مولانا کو چھوڑ دے گا مسجدیں چھوڑ دے گا لیکن بیوی کو نہیں چھوڑے گا یہ ایسی خطرناک چیز ہے تو فرماتے ہیں کہ بیویاں بھی چھوڑ دی بچے چھوڑ دیے کاروبار چھوڑ دیے گھر بار چھوڑ دیے وطن چھوڑ دیے اور کیسے صحابہ رہے مہاجرین کیسے رہے کہ سرکار کے پیچھے پیچھے مدینے چلے آئے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا وہاں کیا ہوگا ہماری روزی کا کیا بنے گا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آج تو ایک آفیسر کی ٹرانسفر دوسری جگہ ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میرے بچوں کے ایجوکیشن کا کیا ہوگا اور میرے گرہستی کا کیا ہوگا کیا کیا سوچتا ہے کچھ نہیں سوچا صاحب کرام سیدھے چلے گئے جہاں سرکار ہے جہاں شمع رسالت ہے وہاں پروانے چلے گئے ہیں اور مدینے والوں نے کچھ نہیں دیکھا گھر نکال کے دے دیے تجارتیں نکال کے دے دی اپنی جانیں اپنے مال سب ڈھیر کر دیا فرما ایمان لانا ہے تو ایمان کن کا معتبر ہے صحابہ کا تم ایسا معتبر ایمان لاؤ جیسے صحاب کرام کا معتبر ایمان تو صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالی حوالہ دے رہے ہیں کہ ایمان لانا ہو تو صحابہ کی طرح لاؤ تو انہوں نے کیا کہا ہم یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں یہ بلال ہیں یہ خباب ہیں یہ سہیب ہیں ان کے پاس بیچاروں کے پاس عقل تو ہے نہیں ان کو تو کوئی آدمی چاہیے تھا تو مل گئے حضور تو ان کے پیچھے چل پڑے ہم ایسے تھوڑے چل پڑیں گے ہم تو بڑے عقل مند ہیں عقل مند کبھی لمبی ٹھوکر کھاتا ہے بڑی ٹھوکر کھاتا ہے اپنی عقل مندی کے زام میں رہتا ہے مار کھا جاتا ہے یہاں ان کا معاملہ ایسا ہوا جن لوگوں کو کم عقل سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز کر دیا اور جن کو اپنی عقل کا غلغلہ تھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں ان کا دیوالیہ نکل گیا ہدایت سے محروم رہے اور دوسروں کو بے وقوف کہا تھا خود ان کو قرآن نے بے وقوف کہا جب انہوں نے یوں کہا کہ ایسے صفحہ کی طرح ہم ایمان لائے ہیں اللہ نے فرمایا وہ صفحہ نہیں ہے they are very intelligent people بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اللہ نے ان کو بہت بڑی سمجھ عطا فرمائی کہ ان کو نبی کا نبی ہونا سمجھ میں آیا اور ان کو قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا سمجھ میں آیا اور ان کو دین کا حق ہونا اور برحق ہونا سمجھ میں آیا اس سے بڑھ کر اور کیا عقل مندی ہو سکتی ہے ابو جہل جو ہے نا اس کا نام تو ابن ہشام ہے اور اس کو مکے میں ابو الحکم کہتے تھے جانتے ہیں ابو الحکم کیوں کہتے تھے یہ اتنا ذہین اور اتنا فیصلوں کے اندر ماہر تھا کہ جب مکے کے سردار ہار جاتے تھے کوئی فیصلہ کرنے میں کسی معاملے کا فیصلہ جب نہیں کر سکتے تھے تو ابو الحکم کے پاس آتے تھے حکم کے معنی ہی فیصلہ کرنے والا یہ ایک منٹ کے اندر فیصلہ کر دیتا تھا لیکن ساری دنیا کا فیصلہ کرنے والا خود اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور مجھے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اقبال نے اس بات کو کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کی سفر کر نہ سکا جس نے حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نف و ضرر کر نہ سکا تو سب کو نفع کی بات بتائی اور خود نقصان کے ہدایت کی طرف آ نہ سکا پوری دنیا کو سمجھایا خود سمجھ نہ سکا حالانکہ جانتا تھا کہ سرکار حق پر ہیں اور مدینے میں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا یہ اصل میں کرسی کا طالب تھا سرکار سے پہلے مدینے کا والی مانا جاتا تھا اور لوگ اس کی بڑی باتیں مانتے تھے اور سردار بنا کر رکھا تھا لیکن جب سرداروں کے سردار آئے یعنی سرکار مدینہ تشریف لائے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی اس کو بڑا دکھ تھا میری سرداری ختم ہو گئی کاش کے حضور نہ آئے ہوتے تو آج میں مدینے کا سردار ہوتا میں اوس اور خزرج والوں کا سردار ہوتا لیکن اوس اور خزرج والے تو ایمان لے آئے اب میری کون سنے گا اس لیے ہر وقت اس کے دل میں سرکار کے خلاف دشمنی تھی اور خود کو عقل مند سمجھتا تھا اور آنے والے لوگوں کو ایمان والوں کو بے وقوف کہتا تھا اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو دولت ایمان نصیب ہو جائے سب سے عقل مند ہیں میرے والد صاحب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کار کے اندر اور کار میں اور بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گفتگو ہو رہی تھی عقل مند کون ہے کسی نے گاندھی جی کا نام دیا کسی نے چرچیل کا نام دیا کسی نے مسلونی کا نام دیا کسی نے یوں کہا نیوٹن بڑا ہوشیار تھا کسی نے کہا گیلیلیو بڑا ہوشیار تھا میرے والد صاحب نے کہا ان سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں جو سب کو جانتا ہو لیکن رب کو ہی نہ جانتا ہو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں انہوں نے سب کو جانا لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو نہ جانا تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم کتنے بھی اپنی دنیا میں عقل مند ہو لیکن ہدایت والی زندگی سے دور زندگی گزار رہے ہو تو تم نے جن کو صفحہ کہا ہے قرآن ان کو اوکلا کہتا ہے اور تم نے اپنے آپ کو اوکلا کہا تو قرآن کہتا ہے تم صفی ہو تم بے وقوف ہو جب ان سے کہا جاتا ہے سچے دل سے ایمان لے آؤ نہیں مانتے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے عبداللہ ابن ابئی گزرا تو اس کو بلایا اور بلا کر اس کو درخواست کی کہ بھائی تو سردار ہے تو مان جائے گا تو پوری قوم مان جائے گی تو کیوں ضد پر ہے کیوں نہیں مانتا تو اس نے کیا جواب دیا میں تو مانتا ہوں میں تو بالکل مانتا ہوں کس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کس نے بولا تم کو کہ میں نہیں مانتا میں تو سب سے بڑا حضور کا فین ہوں میں تو بڑا ماننے والا ہوں تلقین کی ان حضرات نے کہ بھائی سچے دل سے مان اور یہ زبانی جمع خرچ چھوڑ دے ایمان زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ قربانیوں کی دنیا میں قدم رکھ منزل مقصود مل جائے گی تجھے اسلام تیری سرداری نہیں چھینے گا بلکہ اسلام تجھے سردار بنا دے گا اگر تجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی تو حضرت ابو بکر سردار بنے حضرت عمر سردار بنے حضرت بلال سردار بنے سب بنے نہیں بنے تو تجھے بھی اللہ سردار بنا دے گا تو یوں سمجھتا ہے کہ میں ایمان لاؤں تو سرداری ختم ہوگی ایمان اور اسلام آ کر سرداریاں ختم نہیں کرتا جو نہیں ہے سردار ان کو سردار بنا دیتا ہے جو بے حیثیت ہیں ان کو با حیثیت بنا دیتا ہے جو بے قدر ہیں ان کو با قدر بنا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں منو کالو آ منا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایمان میں کچے ہیں اور یہ لوگ پکے ہیں ایسی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں تو ایسے ایسے مسائل وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے پچیس سال خالی دماغ پاشی کی اس کو کتنا آتا ہے پھر عمل کی دنیا میں دیکھو تو بالکل زیرو ہے مسائل بہت یاد ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ تو بالکل پکے ایمان والے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان والے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یار کس نے بولا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں ایمان تو اندر کی چیز ہے نا زبان سے پتہ نہیں چلتا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پکے ایمان والے ہیں آگے فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْزِيُونَ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو دور سے دوسرے منافقین آتے جاتے دیکھتے ہوں گے پھر یہ لوگ یہاں سے نکل کر وہاں مجلس میں جاتے ہیں تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہارو تاں بھائی نے بہت کرتے کر ہوں پوچھے وہاں بیٹھ کے بہت ان لوگ کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا مٹھی مٹھی باتیں سر ہلا ہلا کے کیا کر رہا تھا تو ان کا ہو گیا ہے کہ کیا کہا نہیں ان کا کہے کا ہوتا تھا میرے دل میں تو نفاق جمع ہوا ہے بھائی میں تو پکا یہودی ہوں لیکن دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اور دنیاوی منافع کے حاصل کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ گلے مل رہا ہے باتیں کر رہا ہے اور بہت ہی جو ہے گلچرے کی بات کر رہا ہے تو سردار تھا نا لوگوں نے کہا کہ ہم کو ادھر کھڈے میں ڈال کے تو ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس نے کہا تم کو مدینے میں آرام سے رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے کہ رہنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو جو میں نے کیا ہوا ہے حالانکہ یہ گندا طریقہ ہے سیاست جیسے گندی ہوتی ہے سیاست کو سیاست کیوں کہتے ہیں سیاہ کے معنی کالا ست کے معنی کریم سب کالکوں کا کریم نکالو اس کو کہتے ہیں سیاست تو فرماتے ہیں ان ماں کو ان ماں مستحز ہوں تو پھر ان کے ساتھ اتنا ٹھٹھا کیوں کر رہے ہیں تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ذرا دھوکے کی بات کرتے ہیں اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھٹھا چلنے کا نہیں تمہاری ایک ایک چیز کے بخیے اللہ کھولنے والے ہیں کھول رہے ہیں کہ نہیں کھول رہے ہیں تم نے اس لیے کیا تھا کہ بات ڈھکی رہے تمہاری اندر کی بات نہ کھلے اور اللہ اندر کی بات جانتے ہیں اپنے نبی کے اوپر سب کھول کھول کے رکھ دیا تم کیا استحضا کرو گے اللہ ہو یستا بھیم تمہارا ٹھٹھا اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری اندر کی جو باتیں ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اللہ ایمان والوں کو تاکہ ایمان والے تمہاری باتوں میں آ کر کہیں تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھا جائیں وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اگر یہ لوگ اپنے نفاق کے اندر خوش ہو رہے ہیں تو بکرے کی ماں خیر کب تک منائے گی جب بکرے کو پکڑ کر قصاب لے جاتا ہے اور اسے لٹا کر ذبح کرتا ہے تو بکرے کی ماں خوش ہوتی ہے کہ میں بچ گئی قصاب کہتا ہے تو کہاں تک بچے گی تیرا بھی نمبر آنے والا ہے تو یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو یاد رکھنا تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو کیونکہ تمہارے نفاق کا نقصان اس سے نبی کو تو اللہ بچا دے گا لیکن تم کو نقصان دنیا میں بھی پہنچنا ہے کہ ذلیل ہو جاؤ گے ایمان والوں کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے اور دوسرا پھر آخرت میں جو دگنی سزا ملے گی جس کو قرآن میں فرمایا ان نل منافقین الدرک در کل اسفل منار سے بھی زیادہ نیچے کے طبقے میں منافقین کو ان کے نفاق کی سزا کے طور پہ رکھا جائے گا کون ہیں یہ لوگ الازین دو چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں فرمایا یہ ہدایت ہے اور یہ دلالت ہے یہ ہیرا ہے اور یہ پتھر ہے یہ گلاب ہے اور یہ کانٹا ہے تو ان کی بے وقوفی دیکھو کہ انہوں نے کانٹوں کو پسند کیا ہے انہوں نے پھول کے بجائے آگ کو لیا ہے انہوں نے ایمانی ہیرا اٹھانے کے بجائے پتھر کو پسند کیا ہے اللہ فرماتے ہیں نقصان کا سودا کیا ہے فما فمار وما کانو متدین فرماتے ہیں تمہاری تجارت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی دنیا میں بھی تم نے چاہا ہو کہ تمہارے نفاق سے تم فائدہ اٹھا جاؤ نہیں ہوگا فائدہ جھوٹوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا چند دنوں کا فائدہ پھر نقصان ہی نقصان ہے سب سے بڑا نقصان کہ تمہارا امپریشن ختم ہو جائے گا ایمان والوں کی نظر سے گر جاؤ گے ہمارا ایک دوست شاعر تھا وہ یوں کہتا تھا کہ پہاڑ سے گر جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن کسی کی نظر سے گر جائے تو بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے کہ کسی کے دل سے اتر گیا ارے بڑے لفٹ میں سے نیچے اترے گا اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن کسی کے دل سے نیچے اتر گیا بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ فرماتے ہیں تم کتنا اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے ہدایت کا ہیرا اٹھانے کے بجائے آگ کا شعلہ تم نے اٹھا کر اپنے لیے جہنم کو پسند کیا فما رب تجارت اللہ فرماتے ان کی تجارت کامیاب نہیں ہے وما کانو محتدین اور پہلے سے انہوں نے ہدایت مانگی نہیں اس لیے بے ہدایت اور گمراہیوں کے راستے میں اسی طرح سے سرگرداں اور افتا اور خیزاں پڑے رہے آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں سے منافقین کے دو طبقوں کی تفصیل جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے اس لیے آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اللہ کی ذات پر پکا یقین نصیب فرمائے نبی کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل پیرا فرمائے واخر ان للہ رب العالمین اب کیا کرنا ہے دعا کر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 لا لا إله إله إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لاگا لائی لگا لائی لاگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ واہل وزی وعلماء وائی اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا اللہ صلی سید محمد صلاتن تنجینا بها من جمیل احوال والافات وتغزیلنا بها جميع الحاجات تطہرنا بها من جميع سیاد ترفونا بها اندک اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصال غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انکا على كل شيء غدید اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزینا قلوبنا اللہ بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وظہمنا غمومنا و اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما اس کے ایک ایک حرف کا یقین عطا فرما اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور پیار عطا فرما اس کا ادب اور احترام عطا فرما ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء پیدا فرما اے اللہ دیندار پیدا فرما اے اللہ سو فیصد ایماندار بنا ہمیں با اخلاق بنا با حیا بنا ہر قسم کی بے حیائیوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اپنے فضل سے ان میں برکتیں عطا فرما فرما اللہ جن کی اولاد نافرمان فرمان ہے فرما بردار بنا دے اور اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں پورے مجمع کی مغفرت فرما ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کی بھی تمام بپتائیں اور منگتائیں عطا فرما غیب سے حاجت پراری کے فیصلے فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمتی کا یار ہمر